إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من من شرور أنفسنا ومن ومن سيئات يهده الله الله فلا فلا مضله يضلله هادي له وأشهد وأشهد أن لا إله إلا أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق ہاتھی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 ولم يخش إلا الله فأعسى أن يكونوا من المهتدين محترم سامعین بزرگ دین نوجوان ساتھیوں دینی ماں اور بہنوں یہ صورت التوبہ کی آیت نمبر آٹھ ہم نے پڑھی ہے جو آج خطبے کا اصل موضوع ہے اسلام میں مساجد کا مقام و مرتبہ اور مساجد کے آداب اور احکام اور اس کا احترام یہ اسلب خطبے کا موضوع ہے اللہ رب العالمین نے مساجد کا بڑا اونچا مقام و مرتبہ دیا ہے رب العالمین نے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم عمن الصلاة وآت و ولم وکا وکش اللہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انمایا مر مساجد اللہ مسجدوں کو آباد اور مسجدوں کی تعمیر وہ لوگ کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہوں آخرت پر یقین ہو اقامت شرح اطائے زکات کی پابند ہوں ولم یکش اللہ اور اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کا خوف ان کے دل میں نہیں ہوتا رب العالمین نے یہ چند علامتیں بیان کی فرمایا نما یا امر اللہ مسجد کی تعمیر اور مسجد کو آباد کرنے والے وہی ہوں گے جن کے اندر یہ خوبیاں پائی جائیں ایمان باللہ ایمان بالآخرہ اقامت شرح عیسا زکا اور خشیت اللہ یہ پانچ اعمال ہیں رب العالمین نے فرمایا جن کے اندر یہ پانچ چیزیں پائی گئی وہی اصل میں مسجد کو آباد کرنے والے ہیں اور پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا ہاں، یہی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت مل چکی ہے اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت یافتہ بنائے امام ترمیدی رحمت اللہ علیہ اپنی سنن کے اندر نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ فرمایا میری امت کے لوگوں یہ مسجد کا مقام و مرتبہ ہے آپ نے فرمایا ادارہ یتاحد المسدہ فصح بل ایمان جب کسی انسان کو دیکھو کہ وہ مسجد سے جڑا ہوا ہے مسجد کی تعمیر ہے مسجد کی خدمت ہے مسجد کی صفائی ستھرائی ہے عبادت اور عادت کے لیے مسجد سے وہ جڑا ہوا ہے تو آپ نے ساتھ فرمایا تم جڑا جب بھی تم کسی انسان کو دیکھو کہ مسجد کے طرح کی پابندی کر رہا ہے فشحد الحو ایمان تو تم سارے لوگوں کو یہ ضروری ہے کہ اس کے مومن ہونے کی گواہی اور شہادت دو پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا یہی بات جو میں نے تمہیں بتائی ہے یہی قرآن پاک میں اللہ نے بیان فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم پھر آپ نے آیت تلاوت کی رب العالمین نے ان مسجدوں کو یہی اسلام کا سب سے بڑا چنا اور یہی توحید کا سب سے بڑا مرکز قرار دیا ہے سورت الجن کے اندر اللہ نے فرمایا وہ ان فلا اللہ خبردار یہ مسجدیں سے اللہ کے گھر ہیں اور یہاں اللہ ہی کو پکارو اللہ کے علاوہ کسی کو یہاں پکار نہیں سکتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اللہ رب العالمین نے ان آیات نے مساجد کی بڑی اہمیت بیان کر دیا اور مساجد کے آب تعمیر اور مسجد کے آباد کرنے والوں کی خوبیاں بیان کی ان نمایاں مرو مساجد اللہ لیکن مسجد کے آباد کرنے کا مسجد کے تعمیر کرنے کا دو معنی ہوا کرتا ہے ایک معنی تو دوستو یہ ہے کہ آپ اپنے مال سے آپ اپنی خدمت سے اپنے قوت سے کوئی اللہ تعالیٰ کا گھر مسجد بنائے تھا تعمیر کریں اس میں اپنا مالی تعاون کریں یا اس کی آپ دیکھ بھال کریں ایک مانا تو ہے کہ مسجد کے تعمیر کرنے کا اور دوسرا مانا یہ ہے کہ مسجد تو تیار ہے کسی اللہ کے بندے نے بنایا ہے آپ اپنی عبادت کے ذریعے تلاوت قرآن کے ذریعے نماز وقتہ کی پابندی کر کے احتکاب درس قرآن درس حدیث اور دینی اجتماعات کے ذریعے اس مسجد کو آباد کریں یہ دو معنی ہوتے ہیں مسجد کو آباد کرنے کے نہیں دوسری چیز جو آج خطبے میں بڑی اہم آئی ہے وہ یہ کہ مساجد کا اللہ رب العالمین نے اسلام کا مرکز اسلام کا قلعہ قرار دینے کے ساتھ ساتھ احب البراد قرار دیا ہے اس آسمان کے نیچے جہاں بھی آپ جائیں جتنی بڑی زمین ہے اس ساری زمین میں سب سے مقدس سب سے خیر و برکت اللہ کو سب سے زیادہ محبوب زمین کا ٹکڑا جو نظر آتا اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں دوستو زمین مسجد یا رسول اللہ دے حب اللہ آپ بتائیں کہ زمین کا کون سا حصہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب اور پیارا ہے آپ نے ساتھ احب البلاد الى الله احب البلاد الى الله مساجدها وابغض البلاد الى الله اسواقها او كما قال رہی السلام صحیح مسلم کی حدیث آپ نے ختم ہے اے لوگوں اس سرزمین پر زمین کا وہ حصہ سب کو سب سے زیادہ اللہ کو پیارا ہے جہاں مسجد تعمیر کی گئی ہو مسجد میں آنا یہ مسجد جو پچوتا نماز کے لیے تیار کی گئی آج فرمایا احب اللہ اس سے زیادہ محبوب زمین کا کوئی حصہ کائنات میں نہیں ہے پھر آپ نے آگے وہ اب البراد اللہ اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز جو اس پر زمین پر ہے وہ بازار کا ایریا ہوا کرتا ہے حضرت بن رضی اللہ تعالیٰ سے امام احمد امام ابو جانا امام حاکم امام تبرانی امام ابن رہے رحم اللہ نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک شخص دوڑا ہوا کہیں سے آیا اور آنے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ عی البل ایلدان اب حب اللہ آپ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب جگہ اور سب سے زیادہ بدترین جگہ کیا ہوا کرتی ہے آپ نے ساتھ نمایا اللہ کے بندے لا ادری حتہ ہمیں اس کا علم نہیں ہے کہ زمین کا سب سے محبوب اور سب سے بدترین جگہ کون ہوا کرتی ہے حتہ علیہ السلام اب جبرائیل امین کبھی ہمارے پاس آئے ہم جبرائیل امین سے پوچھ لیں گے اس کے بعد ہی بتائیں گے کہ سب سے محبوب جگہ اس زمین پر ہے کون سی کون سی جگہ ہوا کرتی ہے حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تھوڑی ہی دیر کے بعد جبرائیل امین آ گئے اللہ کے رسول سے گفتگو کیا اللہ کے رسول نے فرمایا سائل سن لے جبرائیل امین سے ہم نے پوچھا اور انہوں نے رب سے پوچھا اور ہمیں جواب دیا اب تیرے سوال کا جواب یہ ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب اور سب سے مقدس اور سب سے بابرکت جگہ جو ہے وہ زمین کی ہے اور سب سے بدترین جگہ جو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بازار ہے اس کی وجہ یہ ہے دوستو مسجد ایک ایسا مقام ہے جہاں اللہ کی عبادت جہاں اللہ کی بڑائی جہاں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کی جائے جہاں نیک کام کیے جائیں جہاں لوگوں کی اصلاح کی جائے اس جگہ سے بہتر جگہ اور کیا ہو سکتی ہے جہاں رب کی عبادت کی جائے رہی بات بازار کی جھوٹ بولنے کی جگہ دگا بازی ہاں، کی جگہ ساری بدماشیاں لوگ کرنے کے لیے بازاروں میں آتے ہیں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں لیکن اچھے لوگوں کے ساتھ ساتھ وہاں برائیاں کرنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں اسی لیے آپ نے ساتھ روایا سب سے بہترین جگہ مسجد ہے اور سب سے بدترین جگہ بازار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدوں کو ایسی ندافت اور پاک کر رکھنے کا بہت ہی زیادہ تاکیدی حکم دیا ہے کتاب اللہ سنت رسول میں مسجدوں کی حفاظت کرنا ان کی نظافت ان کی صفائی ان کی ستھرائی ان کے پاک رکھنے کا بڑا تاکیدی حکم دیا گیا ہے حضرت سمرا ابن جندب رضی اللہ حضرت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ساتھ نمائے کہتے ہیں امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے بنا المساجد فی الدور وانت وانت نصف تنصف وانت سیما او کما تعالیٰ علیہ السلام ہم المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں ہم لوگوں کو مسجدیں بنانے کا حکم دیا امرنا بے دینی مساج دور ہر قبیلے ہر محلے ہر علاقے میں نام مشرآباد آباد ہو ہر محلے میں مسجد بنانے کا اللہ کے رسول نے ہمیں تاکیدی حکم دیا اور فرمایا مسجد بنا لینے کے بعد یوں ہی نہیں چھوڑ دینا وہ انت دفاع کو صحیح مسجد کو صاف رکھنا اور مسجد کو خوشبودار بنا کے رکھنا مسجد میں داخل ہو تو بدبو نہ ہے وہاں خوشبو کا بھی احترام کرنا یہ مسجد کے بہترین نبی نے جو ہدایات دی ہیں مسجد کے متعلق اس حدیث میں دو ہیں ایک تو ضلعت سے پاک کیا جائے ناپاکی سے ہمیشہ پاک رکھا جائے نمبر دو کوشش ہی کی جائے کہ وہ ان کو مسجد کے اندر خوشبو آئے مسجد کے اندر خوشبو کا اہتمام کیا جائے اسی لیے ہمیشہ ہمارے اثرات مسجد کی صفائی ستھرائی کے ساتھ مسجد مسجد میں خوشبو کا بھی خیال رکھا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں ایک بدو آنا اور آنے کے بعد کچھ دیر تک تو نبی رہے کے پاس بیٹھا رہا اس کو پیشاب آیا تو سوچا کہ ہاں سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں لوگوں کے سامنے تو نہیں کرنا چاہیے وہ دیوار کے کنارے کھڑا ہو کر کے مسجد ہی میں کھڑے ہو کر کے مسجد کی دیوار کی کو کس کرنا شروع کیا چونکہ یہ غلط چیز تھی مسجد میں ناپاکی کرنا غلاوت کرنا گندگی کرنا یہ فطری چیز تھی اس لیے سارے کرام غصے گے آئے اور کہا مارو اس کو مارو اس کو لیکن رحمت اللہ عالمی نے فرمایا ڈاؤن ہو ورا ہو نہیں اس کو جھڑکو نہیں اس کو مارو نہیں اسے چھوڑ دو وہ سطح پیشاب صاف کر کے منا نبی رہے السلام نے ارشاد فرمایا ایک ڈول پانی لاؤ پانی منگایا گیا نبی علیہ شام نے اس ناپاکی کو جہاں اس نے پیشاب کیا تھا اس کو دھل دیا ذرا غور کریں پیشاب کرنے والا بدو ہو ایک جاہل انسان ہو اور اس کو پانی کے صاف کرنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو اللہ یہ بھی اس کا کام پکڑ کے تو نے پیشاب کے تو صاف کر نہیں مسجد کا صاف کرنا اللہ رب العالمین کے ہاں بڑا اجر و ثواب ہے اسی لیے رسول نے پانی لگایا اور خود اپنے ہاتھوں سے پانی ڈال دیا اور فرمایا جاؤ مسجد صاف ہو گئی پھر آپ نے اس بدو کو بلایا اور فرمایا دیکھو یہ مسجد اللہ کی عبادت کے لیے ہے نماز کے لیے ہے تلاوت قرآن کے لیے ہے یہ گندگی کرنے کے لیے نہیں ہے اگر کبھی ضرورت آ جائے تو مسجد سے باہر جا کر کے پیشاب کیا کر آپ نے اس کو سمجھانا بات بڑی میری منہ چڑھ گئی اور کہنے لگا اے اے تھوڑی دیر میں کھڑا ہوا اور دعا مانگتا ہے اور کہتا اللہم ارحمنا و محمد ولا ترحمانا احدن اے اللہ اپنی ساری رحمتیں ہم کو دے دے اور جو بچے محمد کو دینا اور ان مسلمانوں میں سے کسی کو اپنی رحمت نہیں دینا کیوں ہم پیشاب کر رہے تھے انہوں نے ہم کو ڈانٹنا شروع کیا پھر اس نے غلطی کی لیکن نبی رہے سراستان نے بلایا اور فرمایا دے دیکھو اللہ بندے تو نے یہ دعا کر کے اللہ کی رحمت کو تنگ کر دیا تیرا کام یہ تھا کہتا اللہ ہم پر بھی رحمت نازل فرما نبی پر بھی نازل فرما اور ہمارے تمام مسلمان بھائیوں پر بھی نازل فرما ہو سکتے بڑے نبی رحسرا کی تعلیم سے بڑا متاثر ہوا اور کہا اللہ کے قسم ہم نے ایسا معلم اور ایسا استاد کا دنیا میں کہیں نہیں دیکھا تھا یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ ہمیشہ مسجد میں گندگی کرنا یہ بہت ایک چیز تھی اسی لیے صحابہ کرام نے ڈانٹا اور نبی نے مسجد کو پھانک کیا حدیث کے اندر آتا ہے جس انسان نے مسجد کی صفائی ستھرائی کا ذرہ برابر خیال کیا اللہ تعالیٰ کے ہاں دوستو وہ بڑے اجر ثواب کا مستحق ہو جاتا ہے یہ کوئی پیشہ نہیں کوئی ایک آدمی کا کام نہیں یہ مسجد کا خیال رکھنا ہر نماز محلے کے ہر مسلمان کا کام ہوا کرتا ہے ذرا صحیح مسلم کی اس حدیث پر غور کرو نبی علیہ پورا کے زمانے میں ایک لاوارث ہر سیاح کالی کلوچی عورت بچاری تھی وہ صبح آ جاتی اپنے بغل میں کپڑے بدن کے اوپر ایک تھیلی خیلی لگتا حضرت عائشہ رضی اللہ تارانہ اور دیگر صحابی کرام کہتے ہیں وہ بیچاری مسجد میں گھومتی رہتی کہیں کوئی تنخا ملا کوئی دھول مٹی ملی کوئی اڑا ہوا کاغذ ملا یا کسی کو کوئی درخت کا کا آیا ہوا ہے جو بھی تین کا ملا اس کو بچاری اٹھاتی اور اسی پاکٹ میں ڈال لیتی اور وہ آخر میں جا کر کے پھینک دیتی سردی کا موسم تھا بارش ہو رہی تھی رات کی تاریخی تھی اس کا انتقال ہو گیا انتقال ہو جانے کے بعد لوگوں نے سوچا کہ نہ کہ رہسواد شام کو یا زیادہ لوگوں کو بتانے کی کیا ضرورت ہے ایک لاوارش ہر سیا جھاڑو لگانے والی عورت ہے لے جا کر کے لوگوں نے دفنا دیا دو تین دن وہ عورت نظر نہیں آئی نبی علیہ السلام صاحب نے لوگوں سے پوچھا وہ کالی عورت جو حقشی عورت یہ پورے کرکٹ اور تیسے مسجد سے اٹھاتی تھی وہ کہاں چلی گئی لوگوں نے کہا یا رسول اللہ وہ مات مر گئی آنے فرمایا کیا کیا ہم لوگوں نے دفنا دیا آنے فرمایا اپنا آزم تم تم لوگوں نے کیوں دفلایا مجھے کیوں نہیں خبر دیا نبی علیہ السلام نے جب لوگوں سے پوچھا تو لوگوں نے کہا معمولی سے چیز عورت تھی سردی کا موسم تھا بارش ہو رہی تھی رات کی تاریخی تھی ہم نے سوچا آپ کو کیوں ہے آپ نے ساتھ دلونی اللہ قبریہ نبی علیہ نوی اسلام اٹھے اور آپ نے لوگوں سے کہا اٹھو اور ہمیں چلو اس عورت کی خبر دکھلاؤ یہ عورت ایک عورت وہ بھی لاوارس بوڑھی عورت جس کا کوئی مدینے میں رشتہ ناتا خاندان نہیں ہے لیکن سب کو چھوڑ کر کے اللہ کے گھر سے جڑی ہوئی تھی سب کو کیا دنیا میں کسی سے کوئی رشتہ نہ ہو لیکن اللہ کے گھر سے جڑی ہوئی تھی اللہ کے گھر سے اپنا تعلق رکھتی تھی اللہ کے رسول میرے ساتھ میں چلو ہمیں دون تدلونی اللہ قبریہ اس کی قبر دکھلاؤ صحابہ کرام لے کے گئے دکھلایا یا رسول اللہ اس عورت کی یہ قبر ہے آپ نے نماز پڑھی نماز پڑھنے کے بعد دعائیں مانگی آپ فارغ ہونے کے بعد فرمائے اے لوگوں سن لو انہار ہے قبور مملو ظلما یہ سارے قبرستان کی قبر ہے تاریخی سے بھری ہوئی تھی ہر ایک کے اندر تاریخی تھی لیکن میں نے جھاڑو لگانے والی عورت کے حق میں علی دعائیں کی ہے کہ میری دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے قبرستان کی ساری قبروں کو نور سے بھر دیا ہے میرے بھائیو اللہ کے گھر سے جڑو یہ کسی ایک کا کام نہیں ہوتا یہ پورے محلے اور پورے نمازیوں کی ذمہ داری ہوتی ہے مسجد کا خیال رکھنا صفائی ستھرائی اور اس سے تعلق رکھنا نمبر چار میرے ہمیں خیال رکھو مسجد کا ادب اور احترام کرو آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا شاعر ہے رب وہ شاعر اللہ فإنها من القلوب کو اللہ رب العالمین کے شاعر کا مسجد شاعر ہے اللہ کے شاعر کا احترام وہ کرتا ہے جس کے دلوں میں تکوا ہوگا اگر کوئی مسجد میں آنا اور مسجد کا ادب نہیں کرتا مسجد کی بے حرمتی کر رہا ہے مسجد کا احترام نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہاں معمولی کام کیا اس کا دل تکوا سے خالی ہے اور جس کا دل تکوا سے خالی ہو اس سے بڑا بدبا انسان کوئی نہیں ہو سکتا ہزاروں برائیاں کرے گا تو دوستو مسجد کا احترام کرو اس کی بے ادبی نہ کرو بے حرمتی نہ کرو حضرت خلاد بن شاید رضی اللہ تعالیٰ ہیں نبی علیہ السلام لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ایک انسان جماعت کرا رہا تھا امام صاحب کو ذرا سا کھانسی آئی بلکہ آیا تو کملے کی طرح مسجد میں پھونک دیا اور پھر تھوک کر کے نماز مکمل کیے اس دیوار کو صاف ہی نہیں کرتے نبی علیہ اسلام نے جب نماز پڑھ کر کے فارغ ہوا تو آپ نے نمازیوں کو بلا سنا خبردار سنا لو سلی انسان امامت کے لائق نہیں ہے آئندہ یہ تمہیں نماز نہ پڑھائے رسول اللہ وسلم نے منع کیا لیکن ایک دن پھر ایسے ہوا اتفاق لوگوں کی جماعت چھوٹی تھی وہ آگے بڑھا امامت کرنے لگا پوری قوم نے آ کر کے ہاتھ کہا بھائی اللہ کے رسول نے منع کیا ہے تم امامت نہیں کر سکتے تم مسلح سے ہٹو اس نے کہا میں امامت کرنے کے لائق ہوں کہا تم ہزار لائق ہو گے لیکن اللہ کے رسول نے منع کیا ہے اور ہمارا لوگوں یہ آئندہ تمہیں نماز نہ پڑھا سکے نہ کر سکے پیچھے ہٹ گیا پھر لوگ آئے کر کے یار اللہ میں امام تھا آپ نے ہمیں امامت سے منع کیا آنے فرمایا ہاں میں نے منع کیا ہے کہ تم آئندہ کبھی امامت نہیں کرنا یار سنا میں نے کیا میں نے کیا قصور کیا ہے آپ نے ساتھ میں ان کا قد آ گئی تو رسولہ تھوک نماز کی حالت میں مسجد کی دیوار پر تھوک کر کے مسجد کی بے حرمتی کیا مسجد کے دیوار کو نہیں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ دادا تو نے اللہ اس کے رسول کو تکلیف پہنچا دی ایک انسان مسجد کی بے حرمتی کرے مسجد کی بے ادبی بھی کرے میرے بھائیوں وہ مسجد کی نہیں حقیقت میں اس گھر کے مالک اللہ رب العالمین کی بے حرمتی کرتا ہے آن فرمایا تو نے معمولی گستاخی نہیں کی کوئی چھوٹا جرم نہیں کیا قد آ گئی تو اللہ و رسولہ تو نے اللہ کے رسول کی تک کو تکلیف دیا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو نیک بنائے سالے بنائے اللہ کل حقرقہ رہی الحمد للہ وطفا بعد نمبر پانچ مسجد کے آدھار اور حکام میں سے المسلی ہے ہر مسجد میں آنے والا امام معذم خطیب مسجد کا ذمہ دار یا عام نمازی ہو کوئی ایسی حرکت نہ ہو جس سے نمازیوں کو ایدا پہنچے تکلیف پہنچے ہمیشہ یاد رہتا کسی بھی قسم کی ایزا تکلیف کسی بھی نمازی کو مسجد میں آنے والوں کو نہیں ہونی چاہیے قول سے گفتار سے کردار سے اشارے سے اپنی حرکتوں سے مسجد میں مسجد میں آنے والے نوازیوں کو کسی بھی قسم کی کیڑا پہنچانا یہ بڑا بدترین جرم ہے اسی لیے نبی علیہ السلام نام نے بہت ساری چیزیں بیان کی نمبر ایک آن میں جو انسان جمعے کے دن آتا ہے بعد میں اور سفر بھری ہوئی ہے اور لوگوں کو تکلیف دیتا ہوا کندھے پر لات مارتا ہوا دھکے دیتے ہوا جو آگے آتا ہے اگلی سب کی لالچ میں اس نے ثواب کا کام نہیں کیا بوا میرن اس نے اپنا ٹھکانا جہنم میں بنا لیا اس لیے ہمیشہ ایک مثال میں نے دیا کسی بھی طرح سے کسی نمازی اور مسجد میں آنے والے کو نہ دی جائے اسی لیے بڑی مشہور حدیث بخاری مسلم پوری سیاح کے اندر ہے نبی علیہ السلام نے ساتھ رمایا من اکل اکا ووما والصوم والقراثا فلا یقربن مساجدنا جو لوگ کچا پیاز کھاتے ہیں لہسن کھاتے ہیں یا کوئی ایسا پتھر کوئی ایسی چیز اور کھاتے ہیں جس سے منہ سے بدبو آ رہی ہو اللہ رسول نے فرمایا خبردار ایسا انسان جو پیاز یا لہسن کھایا اور منہ صاف نہیں کیا بدبو آ رہی ہے یا کوئی اور چیز اس نے ایسی کھائی جس کی وجہ سے اس کے منہ سے اس کے بات سے اس کے کپڑے سے اس کے جسم سے بدبو آ رہی ہے خبردار مساجدنا ہماری مسجدوں میں وہ نہ آئے نبی ہے تو نے بڑی شدید وہی سنائی ہے خبردار جب تک اپنے منہ کی بدبو دور نہ کر لے خبردار وہ مسجد میں نہ آئے کیوں آپ نے ساتھ میں سن لو فائنل منا بنو آدم آدم کی اولاد کو جس طرح سے تکلیف ہوتی ہے بدبو سے ایسے ہی اللہ کے فرشتے جو مسجد میں آئے ہیں اللہ کے فرشتوں کو بھی تکلیف پہنچا کرتی ہے اسی لیے اپنے بدن کو پسینوں سے پاک ہونا چاہیے کپڑے صاف ہوں بدبو نہ ہو اور کیا کیا ہے سگریٹ پینے والوں کا کہ کپڑے ہی بدبودار کمرہ بدبودار داڑھی بدبودار میرے بھائیوں چاہے سگریٹ کی شکل ہو بیڑی کی ہو تمباکو کی ہو نسوار کی ہو یا اور کوئی چیز ہو ہر وہ چیز جس کے کھانے سے بدبو آئے آپ کے پسینے میں آپ کے کپڑے میں آپ کے منہ میں میرے بھائیو خبردار ایسی چیزیں استعمال کرنے کے بعد مسجد میں آنا جائز نہیں ہے جب تک کہ بدبو دور نہ کر لی جائے اپنی آپ کو ہر قسم کے بدبو سے بچاؤ اور نبی رہے ساتھ نماتے ہیں اے لوگوں اپنے منہ کو بدبو سے پاک رکھو کیوں کل قرآن تمہارے منہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن کا راستہ بنایا ہے یہ بدبو دار زبان جس سے تم کوئی ایسی چیز کھائے جس سے بدبو آ رہی ہو اسی بدبو دار راستے سے اللہ کا قرآن کیسے پڑھو گے لیکن مشکل یہ ہے ہم آنا تو چھوڑ دیں گے قرآن چھوڑ دیں گے لیکن جس کی عادت پڑی ہے اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں اللہ سے ڈرو اسی طرح سے میرے بھائیوں سچی کی اختیار ہوتی جب مسجد میں آؤ ایسے نہ چلے آؤ زینت اختیار کرو اچھے سے اچھے کپڑا پہنو خاص طور سے مسجدوں میں اور خصوصاً جمعے کے دن عید کے دن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خصوصی کل مسجد اے لوگو ہر وقت مسجد میں آؤ تو زینت اختیار کر کے آؤ زینت کے ساتھ آؤ اچھے سے کپڑا پہنو بے تین خوشبو لگاؤ بلکہ حدیث کے اندر تو آنا نبی آج جمعے کا دن ہے نبی علیہ السلام ساتھ فرماتے ہیں جو انسان جمعے کے دن اچھی طرح سے غسل کیا اور خوشبو لگایا والا میں سارے سے یاد ہی اس کے پاس جتنے کپڑے تھے ان کپڑوں میں سب سے اچھا سب سے قیمتی کپڑا جو تھا وہ چوہے کے لیے جمعے کے دن مسجد میں آیا اور صرف اس لیے پہنا کہ آج چوہے کا دن ہے اچھا سے اچھا کپڑا پہننا سنت ہے اس نیت سے جو آیا مسجد کے اندر اللہ کو فرماتے ہیں پورے ہفتے بھر کے گنا اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کی برکت سے معاف کر دیتے ذرا سوچوں اس کے باوجود ہم نائٹی پہن کے چلے آتے ہیں پتہ نہیں اور کیا کیا لباس ہوگا ایک مسلح بازو میں لیے اور نائکی پہنی چلے آئے سپر مارکیٹ میں تو نہیں جاتا گھومنے کے لیے تو نہیں جاتا اللہ کے گھر میں جمعہ پڑھنے کے لیے آتا ہے تو نائٹی پہن کر کے چلا آیا خصوصی نہ قرآن خان سورے آرف خصوصی نہ تک انڈ کل مسجد ہر مسجد میں ہر ناچ کے لیے جب بھی مسجد میں آؤ تو زینت اختیار کرو اچھا سے اچھا کپڑا خوشبو بہترین زیب و زینت کے ساتھ آؤ ایسا نہیں دیش کے دل میں آیا چلے آئے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ کے توفیق فرمائے اور آخری چیز میرے بھائیوں مسجد کے آدھار میں سے ایک بڑا ادب ہے کہ مسجدوں میں دنیا کی باتیں نہ ہوں لیکن ہمیں ساری باتیں جو بازار میں نہیں یاد رہتی وہ یہاں آ جانا اور کرنا ضرور ہے صحیح ابن حبان آپ نے ساتھ سمایا ہے سن لو فی آخر زمانے تومن سیا فی آخر زمانے تومن میری امت میں آخری زمانے میں کچھ لوگ پیدا ہوں گے حدیث حدیثوں فلم مسجد میں بیٹھ کر کے دنیا کی باتیں کرتے رہیں گے اسی حدیث کو عبداللہ بن مسعود کے حدیث ہے اور اسی حدیث کو امام تبرانی رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں تو اور اس کے الفاظ اس طرح سے آپ نے ساتھ رمایا میرے امت کے لوگوں سیقون فی آخر زمانے میرے امت کے آخری زمانے میں کچھ لوگ پیدا ہوں گے یجل سون المساجد مسجدوں میں بیٹھیں گے حلقن حلقن ایک گروہ وہاں بیٹھا ہوگا ایک گروہ یہاں بیٹھا ہوگا ایک وہاں بیٹھا ہوگا سب نوجوان وہاں بیٹھے ہوں گے کیا کرتے ہوں گے امام محمد دنیا ان کا سب سے بڑا مقصد سب سے بڑا امام دنیا ہوگی اور بیٹھ کر کے بات کرتے رہیں گے آپ نے ساتھ میں خبردار لا تجال سوہم ایسے لوگوں کے ساتھ تم بیٹھنا نہیں کیوں نہیں بیٹھنا ایسے لوگوں کی کوئی ضرورت اللہ کو نہیں ہے میرے بھائی آج تو ہمیں میٹنگ کرنے کی ساتھیوں کے ساتھ بیٹھنے کی ضرورت نہیں سب سے بڑا ساتھی آپ کا موبائل ہے خطبہ بھی ہوتا رہتا ہے تو واٹس سب پڑھتے رہتے ہیں لوگ خطبہ بھی ہوتا رہتا ہے تو نمبر دیکھتے رہتے ہیں ذرا سوچو کتنی افسوس کی بات ہے اچھا اسکول نے فرمایا کہ ایک نشانی یہ بھی ہے مسجد میں بیٹھ کر کے لوگ دنیا کی باتیں کریں گے اللہ اس برائی سے بھی ہم لوگوں کو بچائے اللہ ہم نے جو بیمار اس کے ساتھ عطا فرما جو مقروض ہے ان کے قرض کو ادا کرا دے پریشان حال بھائیوں کی پریشانی کو دور کر دے این ہاں، ہم نے جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزی سے لگا دے جو بھٹک رہے ہیں ان کو ہدایت سے نواز دے ال ہم جس روقے میں رہتے ہیں وہاں کے رئیس شیخ خلیفہ اور ان کے ساتھیوں کی مدد فرما اللہ رب ان کو امان نصیب فرما صحت و رات نصیب فرما ہر بنا سے اللہ تعالیٰ کو محبوب رکھ لے اور جس شہر میں رہتے ہیں وہاں کے حاکم شیخ سلطان حفظ اللہ کو اللہ تعالیٰ اپنی امان میں رکھ لے ان سے وہی تھام لے جو امت اور ملت کے لیے قوم اور وطن کے لیے بہتر بہتر ہو اور ہر ایسے کام سے اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں کو پکڑ لے جو قوم کے لیے ملت کے لیے وطن کے لیے رہنے والوں کے لیے نقصان دہ اور خسارے کا باعث بنے اللہ ان کو اپنے بر سختی کے کاموں میں استعمال فرما اور ہر نافرمانی کے کام سے جس میں آپ کی رضا نہ ہو آپ کی ناراضگی ہو اللہ ہر ایسی چیز سے ان کے ہاتھوں کو پکڑ لے اللہ للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات عباد اللہ رحمكم اللہ ان اللہ یعمر بالعدل والاحسان وعیتا اید القربا وینہا عن الفاشاہ والمنکر والبذی یعیدکم لعلکم تذکرون واذکروا اللہ یدکر وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أكبر